بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر عال خان سسٹم پروگرامنگ کے ایٹتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا لیکچر ہے more about T S Rs last time ہم نے ڈسکشن کی تھی ہارڈ ویئر انٹرپٹس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس کس طرح سے جنریٹ ہوتے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ hardware interrupts by means of hardware generate ہوتی ہیں مائکرو پروسیسر کے سرٹن سگنلز ہیں جو بھی کنٹرولرز ہیں آئیو کنٹرولرز ہیں وہ مائکرو پروسیسر کے ان سگنلس کے اوپر اپنا سگنل سینڈ کر کے مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی ہائی پرائرٹی سگنل اویلیبل نہ ہو اس انسٹنس کے اوپر تو مائکرو پروسیسر کی ایگزیکیوشن انٹرپٹ ہو جاتی ہے کیونکہ نمبر آف آئیو ڈیوائسیز ہیں number of IO devices possibly at a time microprocessor کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ان تمام آئیو کنٹرولرس کے بیچ میں انٹرپٹس کو آربیٹریٹ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر number of devices at a time microprocessor کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صرف ایک کسی ایک ڈیوائس کی جو ریکویسٹ ہے اس کو سروس کیا جائے گا باقی کی جو ریکویسٹ ہیں وہ پینڈنگ رہیں گی یہ کیا جاتا ہے ایک ڈیوائس کی مدد سے جس کو کہا جاتا ہے پروگرامیبل انٹراپٹ کنٹرولر ایک programmable interrupt controller eight devices کی انٹرپٹس کو آربیٹریٹ کر سکتا ہے ہم نے بات کی تھی کہ ایک اس کے اندر پروگرامیبل انٹراپٹ کنٹرولر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ماسٹر ماسٹر کے ساتھ ایک اور پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر اگر لگا لیا جائے تو وہ کہلاتا ہے سلیو اس کیس کے اندر ہم نے دو پروگرامیبل کنٹرولرس کو آپس میں کیسکیٹ کر لیا پھر جو ماسٹر ہے ہم نے بات کی تھی کہ اس کو جب پروگرام کیا جاتا ہے اس طرح سے پروگرام کیا جاتا ہے کہ وہ آئی آر کیو زیرو کے لیے انٹرپٹ نمبر جنریٹ کرے ایٹ ون کے لیے جنریٹ کرے نائن اینڈ سو آن اور اسی طرح سے جو سلیو پک ہے اس کو اس طرح سے پروگرام کیا جاتا ہے کہ وہ آئی آر کیو ایٹ کے لیے انٹراپ جنریٹ کرے seventy I R Q nine کے لیے جنریٹ کرے seventy one and so on up till seventy seven hex تو یہ ففٹین یا سکسٹین انٹرپٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ہارڈ ویئر انٹرپٹس ہیں اس کے علاوہ آئی وی ٹی کے اندر total two fifty six interrupts ہوتی ہیں تو باقی کی جو انٹرپٹس رہ جاتی ہیں وہ ساری سافٹ ویئر انٹرپٹس ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نان پری ایمپٹیو ہو یعنی کہ ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ اگر پروسیس ہو رہی ہے اس کے بیچ میں ایک ہائر پرائرٹی کی ہارڈ ویئر انٹرپٹ آ جاتی ہے تو لوور پرائرٹی والی پری ایمپٹ نہیں ہوگی لوور پرائرٹی والی کی ایگزیکشن کمپلیٹ ہوگی پھر ہی ہائر پرائرٹی والی کی جو انٹرپٹ ہے وہ ایشو کی جا سکتی ہے اور ہم نے اس کی وجہ بھی دیکھی تھی کہ اس طرح سے کیوں کرنا پڑتا ہے اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان پٹ جو ہے ہماری صحیح سیکوینس کے اندر صحیح سیریز کے اندر جو اصل سیکوینس ہے اس سیکوینس کے اندر ان پٹ صحیح طریقے سے ریسیو نہ کی جا سکے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایک ایک آپ نے اگر انٹرپٹ سروس روٹین لکھی ہے ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ لکھی ہے جب وہ ریٹرن کرنے لگتی ہے تو ریٹرن کرنے سے پہلے اس نے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو بتانا ہے کہ میں ریٹرن کرنے لگی ہوں اور پھر ہی انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن وہ ایشو کر سکتی ہے اب یہ وہ کیسے بتاتی ہے اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک end of interrupt code send کی جاتی ہے end of interrupt code PIC کو نوٹیفائی کر دیتی ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹین اینڈ ہو گئی ہے اب وہ جو باقی پینڈنگ انٹرپٹ ان میں سے پرائرٹی وائز جو بھی ہائیسٹ پرائرٹی انٹراپٹ ہے اس میں کسی اس میں سے کسی ایک انٹراپٹ کو ایشو کر سکتا ہے ہم نے اس کے لیے کچھ پروگرامس بھی دیکھے تھے پھر ہم نے اس کے اندر دیکھے تھے کہ انٹرنلی سرٹن رجسٹرز ہیں ایک انٹرپٹ ماسک رجسٹر ہے انٹراپٹ ریکویسٹ رجسٹر ہے ان سروس رجسٹر ہے ہم نے انٹرپٹ ماسک رجسٹر کو ڈائریکٹلی ایکسیس کیا تھا اور جو پروگرامس دیکھے تھے اس کے اندر ہم نے انٹرپٹس کو ماسک کر کے کی بورڈ کو لاک کیا تھا آپ چاہیں تو کسی اور دوسرے ڈیوائس کو بھی اسی طرح سے لاک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ پروگرامس کے اندر دیکھا تھا کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کیا تھا ہارڈ ویئر انٹرپٹ جب ریٹرن کرنے لگے ہیں خود سے اگر ریٹرن کرنے لگے ہیں تو ضروری ہے کہ پک کو نوٹیفائی کریں پک کو نوٹیفائی کرنے کے لیے اس کو end of interrupt code send کی گئی تھی ہم انہیں پروگرام سے پک اپ کرتے ہیں اور اب ایک نیکسٹ پروگرام دیکھتے ہیں اس نیکسٹ پروگرام کے اندر بھی ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ انٹرسپٹ کی جا رہی ہے اور ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو خود ریٹرن کیا جا رہا ہے اور خود ریٹرن کرنے سے پہلے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو ای او آئی کوڈ یعنی کہ end of interrupt code send کی جا رہی ہے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر انٹرپٹ نائن کو انٹرسپٹ کیا گیا انٹرپٹ نائن کو انٹرسپٹ اس طرح سے کیا گیا کہ اس کا ویکٹر اولڈ ہمارا ایک انٹرپٹ پوائنٹ ویریبل ہے اس کے اندر سیو کر لیا ہے اور اس کے ویکٹر کے اوپر ہم نے اپنے ایک پروسیجر نیو انٹ نائن جس کا نام ہے اس کا ایڈریس پلیس کر دیا اس کے بعد اس پروگرام کو میموری ریزیڈنٹ کر دیا گیا اس طرح سے اب جب بھی انٹرپ نائن اکر ہوگی تو آپ کے پروگرام کا اپنا procedure new int nine call ہوگا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر ایک گلوبل ویریبل ڈکلیئر کیا گیا آئی گلوبل ہے اور یہ اگر گلوبل ہے تو آف کورس اسٹیٹک بھی ہوگا اس کو ہم نے انیشلائز کیا ہے بائی ون اب جب بھی آپ کی بورڈ سے کی پرس کریں گے انٹرپ نائن اکر ہوگی انٹرپٹ نائن کے اوپر یا آپ کا پروسیجر نیو نائن کال ہوگا اس پروسیجر کے اندر آپ سکسٹی uh, پڑی ہوئی ویلو کو گیٹ کر رہے ہیں اس ویلو کو کمپیئر کر رہے ہیں ون ایف کے ساتھ ون ایف کیا چیز ہے ون ایف ایس کی اسکین کوڈ ہے یعنی کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کی بورڈ سے کہیں ایس تو نہیں پریس ہوا اگر ایس پرس ہوا ہے تو ایس کی scan code port sixty hex کے اوپر پڑی ہوئی ہوگی اگر یہ پڑی ہوئی ویلو ون ایف ہے اس کا مطلب ہے کہ ایس ہوا ہے اب ایس کی کی کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے کس طرح سے ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایس ہوا ہے تو اس نے اپنا ایک کاؤنٹر رکھا ہوا ہے آئی آئی کو وہ انکریمنٹ کر دے گا اور پھر چیک کرے گا کہ آئی کی ویلو فائیو تو نہیں ہے اگر فائیو ہے تو اس کیس کے اندر یہ پروگرام سمپلی اسی پوائنٹ سے ریٹرن کر جائے گا ادر وائز اگر ایس نہیں پریس ہوا ہوا تو of course old int nine کو کال کیا جا رہا ہے یعنی کہ اصل جو انٹرپ نائن ہے وہ ایز اٹ از ایگزیکیوٹ ہوگی صرف آئی کی ویلو فائیو ہونے کے اوپر یہ program as it is return کر جائے گا اب اس پروگرام کے میموری ریزیڈنٹ ہونے کے بعد اس کا کیا افیکٹ آئے گا سے یہ پروگرام میموری ریزیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی بورڈ سے ایسپریس کرتے جاتے ہیں فور ٹائمز آپ ایس پریس کریں گے تو سامنے آپ کو اسکرین کے اوپر ایس ڈسپلے ہوتا ہوا نظر آئے گا ففتھ ٹائم جب آپ ایس پریس کریں گے تو اس کا آپ کے سامنے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا کیوں رزلٹ نہیں آئے گا کیونکہ یہ روٹین ایز اٹ از خود ریٹرن کر جاتی ہے اور جو پورٹ کے اوپر ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو ایس کی اسکین کوڈ پڑی ہوئی ہے اس کو یہ روٹین پروسیس نہیں کرتی تو اس لیے اگر آپ total five times S press کرتے ہیں تو صرف فور ٹائم اسکرین کے اوپر آئے گا ففتھ ٹائم اسکرین کے اوپر کچھ بھی نہیں ڈسپلے ہوگا یہ ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل تھی اس ایگزامپل کے اندر ہم نے انٹرپٹ نائن کو انٹرسیپٹ کیا اور انٹرپٹ نائن کیونکہ ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے تو ریٹرن کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پک کو نوٹیفیکیشن کی جائے اب اس کے لیے جو پک یوز ہو رہا ہے انٹرپٹ نائن کے لیے وہ ماسٹر پک یوز ہو رہا ہے تو ماسٹر پک کو نوٹیفائی کیا جا رہا ہے ماسٹر پک کو کس ایڈریس کے اوپر end of interrupt code send کی جا رہی ہے 20 ہیگس 20 ہیگس پورٹ کا ایڈریس ہے جس کو end of interrupt code send کی جاتی ہے اور اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ کی بھی ویلیو 20 ہیگز ہی ہے انسیڈینٹلی تو اس لیے اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے ان آؤٹ پورٹ کے اندر جو پہلا پیرامیٹر آتا ہے وہ 20 ہیگز ہے یہ ٹوینٹی ہیگز پورٹ کا ایڈریس ہے اور دوسرا جو پیرامیٹر آ رہا ہے وہ بھی ٹوینٹی ہیگز ہے اور یہ جو دوسرا ٹوینٹی ہیگز ہے یہ اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ ہے اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے نیکسٹ ہم ایک اور ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر بھی ہم کی بورڈ کی انٹرپٹ کو یوز کر رہے ہیں اس کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے یوز کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یوزر کنٹرول آل ڈیلیٹ کی کی پریس کرتا ہے آپ کو پتا ہے کنٹرول آل ڈیلیٹ کی کی یوز ہوتی ہے ریبوٹ کرنے کے لیے تو اگر کوئی کنٹرول آل ڈیلیٹ کی کی پریس کرتا ہے ڈاس انوائرمنٹ کے اندر تو اس کیس کے اندر اس کی کو انٹرسیپٹ کر لیا جائے گا اور اس آپریشن کو پریونٹ کرنے کی ہم کوشش کریں گے آئیے اس پروگرام کا کوڈ دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم again keyboard status byte کو یوز کر رہے ہیں ہم نے پچھلے پروگرامس کے اندر دیکھا تھا کہ کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ کی کیا ویلیو ہے اس کا سیگمنٹ ڈریس 40 ہیگز ہوتا ہے اور آف سائڈ ڈریس 17 ہیگز ہوتا ہے اسی لحاظ سے ہم نے ایک far pointer S C R کے نام سے ڈکلیئر کر لیا اور اس کو جو ویلیو انیشلائز کی ہے ہائی ورڈ کے اندر 40 ہے اور لو ورڈ کے اندر 17 ہے یعنی کہ 40 سیگمنٹ اور 17 آف سیٹ اس پوائنٹر کے اندر ہم نے ویلیو پلیس کر دیا ہے یعنی کہ یہ پوائنٹر 40 کولن 17 ایڈریس کو پوائنٹ کر رہا ہے میموری کے اندر پھر انٹراپ 9 کو انٹرسیپٹ کیا ہے گیٹ فیکٹر کر کے اور پھر سیٹ فیکٹر کر کے تاکہ جب بھی انٹراپ 9 آ کر ہو تو نیو انٹ کا پروسیجر کال ہو اور اس پروگرام کو میموری ریزیڈنٹ بنا دیا اب انٹراپ 9 کے پروسیجر کے اندر ہم سمپلی کیا کر رہے ہیں ان پورٹ کے تھرو 60 ہیکس پورٹ کی ویلیو کو ریڈ کر رہے ہیں سکسٹی پورٹ پہ جو ویلو پڑی ہے اس کو ہم کمپیئر کریں ایٹی تھری سے اب یہ ایٹی تھری کیا چیز ہے یہ ایٹی تھری اسکین کوڈ ہے ڈیلیٹ کی کی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کی بورڈ سے جو کی پریس کی گئی ہے کہیں وہ ڈیلیٹ کی کی تو نہیں پریس کی گئی اگر ڈیلیٹ کی کی پریس کی گئی ہے تو ہم کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ سے کی بورڈ کا اسٹیٹس ریڈ کر رہے ہیں کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ کو ہم اینڈ کر رہے ہیں ٹویلو کے ساتھ ٹویلو کے ساتھ اینڈ کرنے کے بعد اگر ریزلٹ ٹویلو بھی آتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے وہ بٹس جو کہ آلٹ اور کنٹرول کی کی کو کارسپونڈ کرتے ہیں وہ بٹس ون ہے یعنی کہ آلٹ کی کی بھی پریس ہوئی ہوئی ہے اور کنٹرول کی کی بھی پریس ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر eighty three port sixty hex کے اوپر موجود ہے اور آلٹ کی کی بھی پریس ہوئی ہوئی ہے اور کنٹرول کی کی بھی پریس ہوئی ہے تو یوزر نے کنٹرول اور ڈیلیٹ پریس کیا اگر کنٹرول اور ڈیلیٹ پریس کیا گیا تو ہم انٹرپٹ نائن کو مزید فردر ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دے رہے ہم اسی پوائنٹ سے انٹرپٹ نائن سے ریٹرن کر جاتے ہیں اگر اصل انٹرپٹ نائن یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو سسٹم بوٹ کر جائے گا ہم اس بوٹ کرنے کو ہی پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پریونٹ کرنے کے لیے اصل انٹرپٹ نائن کو یہاں پہ کال نہیں کیا جائے گا اور اس کو کال کیے بغیر ہی ہم ریٹرن کر رہے ہیں لیکن ریٹرن کرنے سے پہلے پک کو again end of interrupt code send کرنی پڑ رہی ہے آؤٹ پٹ کی انسٹرکشن کی مدد سے آپ اس کو end of interrupt code send کر سکتے ہیں پورٹ نمبر 20 کے اوپر جو کوڈ آپ نے پلیس کرنی ہے 20 ہی کرنی ہے تو آؤٹ پٹ کی یہ آپ سامنے اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ پٹ ٹوینٹی اور اس کے بعد انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر رہی ہے اور ادر وائز اگر ان میں سے کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی کہ اگر ڈیلیٹ کی کی نہیں پریس ہوئی یا آلٹر کنٹرول کی کیز پریس نہیں ہے تو اس کیس کے اندر انٹرپ جو ہے ایز سچ اصل انٹرپٹ نائن کو کال کرے گی اور ریٹرن نہیں کرے گی اس طرح سے ڈائریکٹلی ریٹرن نہیں کرے گی اصل انٹرپٹ نائن کو کال کرے گی اس ایگزامپل کے اندر ہم نے کی بورڈ کے پورٹ کو ڈائریکٹلی ایکسیس کیا ہے جو کی بورڈ سے جو کی پریس کی گئی ہے اس کی کی اسکین کوڈ پورٹ کے اندر جاتی ہے پریویسلی جو آپ کو انٹرپ نائن کا بہیویئر بتایا تھا اس نے جو ایگزیکیوشن پرفارم کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ایک تھی کہ آپ کی بورڈ سے جب بھی کی پریس کرتے ہیں تو جو کی ہے اس کی scan code keyboard controller کے پاس آتی ہے کی بورڈ کنٹرولر کو ڈیٹا ریسیو ہوتے ساتھ ہی وہ مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر مائکرو پروسیسر انٹرپٹ ہو جاتا ہے تو ڈیٹا بس کے اوپر نائن جائے گا نائن جانے کی وجہ سے انٹرپٹ نائن اکر ہوگی انٹرپٹ نائن نے کیا کرنا ہے کہ پورٹ کے اوپر جو ڈیٹا آیا ہے اس کو ٹرانسفر کرے گا مائکرو پروسیسر کے کسی رجسٹر میں مائکرو پروسیسر کے کسی رجسٹر میں پروسیس کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کرے گا into scan code with the help of keyboard status wide یعنی کہ وہ دیکھے گا کہ کیپس لاک پریس تھا یا شفٹ کی پریس تھی یا نہیں تھی اس کے اکارڈنگلی اس کو ایک کوڈ دے گا اور اس ایسکی کوڈ کو کی بورڈ بفر کے اندر پلیس کر دے گا اب اس کیس کے اندر ہم اسکین کوڈ کو چیک کر رہے تھے رادر کے ایس کی کوڈ کو بفر میں سے لے کے چیک کریں اب یہاں پہ میں آپ کو بفر کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں گا کہ کی بورڈ بفر کو بھی آپ ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں کی بورڈ بفر کے اندر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں کی بورڈ بفر بھی میموری کے اندر ہی کہیں پلیسڈ ہوتا ہے تو آئیے کی بورڈ بفر کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ سلائیڈ آپ کو بتاتی ہے کہ keyboard buffer is located in BIOS data area BIOS data area میں نے کہا تھا کہ 40 سیگمنٹ اور زیرو آف سیٹ میموری کے اندر 40 سیگمنٹ اور زیرو آف سیٹ کے ایڈریس سے اسٹارٹ ہوتا ہے اس ایریا کے اندر ہی کچھ بائٹس ریزروڈ ہیں for the keyboard buffer keyboard buffer کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا اسٹارٹ ہوتا ہے 40 سیگمنٹ اور ون آف سیٹ سے اور اینڈ ہوتا ہے at 40 segment and three hex offset پہ دونوں کا جو ڈفرنس بنتا ہے وہ 32 ٹو ڈیسیمل کا بنتا ہے یعنی کہ جو کی بورڈ بفر ہے وہ 32 ٹو بائٹس کو اسٹور کر سکتا ہر ایک کریکٹر کو اسٹور کرنے کے لیے ایک بائٹ نہیں بلکہ دو بائٹس یوز کیے جاتے ہیں تو اس طرح سے کی بورڈ بفر کے اندر 16 کریکٹرز جو ہیں اسٹور کیے جا سکتے ہیں نیکسٹ کی بورڈ بفر جو ہے وہ ایک سرکولر بفر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر پڑھا ہوگا اگر سرکولر بفر کے طور پہ آپ رے کو ایک یوز کریں ایک رے کو اگر as a circular buffer use کریں تو آپ کو دو پوائنٹرس چاہیے ہوں گے ایک ہیڈ پوائنٹر چاہیے ہوگا اور ایک ٹیل پوائنٹر چاہیے ہوگا ہیڈ پوائنٹر جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے نیکسٹ بائٹ کو جہاں پہ آپ نیکسٹ آنے والا آئٹم پلیس کر سکتے ہیں اور ٹیل پوائنٹ کر رہا ہے کہ جہاں پہ بفر اینڈ ہو رہا ہے تو جو بھی ہیڈ کی ویلو ہے اور ٹیل کی ویلو ہے یہ بھی بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر ہی کہیں اسٹور ہوئی ہوئی ہے ہیڈ کی ویلو ایک ورڈ ہے یہ ورڈ اسٹور ہوا ہوا ہے فورٹی سیگمنٹ اور ون اے آف سیٹ کے اوپر اس کے اوپر پورا ایک ورڈ پڑا ہوا ہے جس کے اندر ہیڈ کی ویلو پڑی ہوئی ہے یہ ہیڈ کی ویلو میں آپ کو بتاتا چلوں بیسیکلی ریلیٹو ویلو ہے relative to the start of BIOS data area یعنی کہ اگر ہیڈ کی پوزیشن ون ای ہے starting from the BIOS data area تو ہیڈ کی ویلو کے اندر ون ہی پڑا ہوگا یعنی فورٹی کولن ون ہی کو اگر ہیڈ پوائنٹ کر رہا ہے تو اس ورڈ کے اندر ون ہی پڑا ہوگا جو کہ آف سیٹ بنتا ہے starting from the BIOS data area اور سملرلی ٹیل کے اندر بھی آف سیٹ ویلو پڑی ہوتی ہے starting from the BIOS data area tail کی ویلو اسٹور ہوئی ہوئی ہے at address forty segment and one C offset tail بھی ورڈ سائزڈ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کی بورڈ سے جو بھی کیز پریس ہو رہی ہیں وہ کیز کی بورڈ بفر کے اندر آ کے ٹیمپرلی اسٹور ہوتی ہیں وہ کیوں ٹیمپرلی اسٹور ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے پروگرام کے اندر certain functions like get character put character get character کا اسپیسیفکلی جو فنکشن ہے یہ کی بورڈ بفر سے کریکٹر کو گیٹ کرتا ہے یا کوئی بھی ان پٹ فنکشن جو کہ کی بورڈ کے تھرو ان پٹ لیتا ہے یہ ڈائریکٹلی کی بورڈ پورٹ سے ان پٹ نہیں لیتا یہ کی بورڈ بفر میں سے ان پٹ لیتا اب اگر اس طرح کا کوئی فنکشن ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا اور آپ کی بورڈ سے کیز پریس کیے جا رہے ہیں تو جو بھی کیز آ رہی ہیں وہ ٹمپرریلی بفر کے اندر اسٹور ہوتی جائیں گی تاکہ یہ ڈیٹا ضائع نہ ہو لیکن اس کی بھی ایک میکسیمم کیپیسٹی ہے کہ سکسٹین بائٹ سے زیادہ اسٹور نہیں کیا جا سکتے سکسٹین بٹس ایک کریکٹر کو اسٹور کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ویسے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک کریکٹر کو اسٹور کرنے کے لیے ایٹ بٹس ہی کافی ہیں لیکن ادھر سکسٹین بٹس ہی کیوں یوز کیا جا رہے ہیں سکسٹین بٹس اس لیے یوز کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکے among S keys and special keys آپ کو پتا ہے کی بورڈ کے اوپر کئی قسم کی کیز ہیں اے بی سی ڈی وغیرہ ون ٹو تھری فور یہ تمام ایس کی کیز ہیں اور سرٹن اسپیشل کیز بھی ہیں جیسے ایف ون کی کی ہے F one F two up till F twelve یا ڈیلیٹ کی کی ہے یا ایرو کیز ہیں یہ ساری اسپیشل کیز ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ایک اور ایکسٹرا بائٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کی اس کے لیے کیا اسکیم یوز ہوتی ہے وہ بھی ابھی چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہیڈ اور ٹیل کی کس طرح سے پلیسنگ کی جاتی ہے نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بفر کے اندر ابھی اس وقت بفر بالکل ایمٹی ہے اس کے اندر کوئی بھی ویلو نہیں پڑی ہوئی تو بالکل بفر کے سٹارٹ کے اندر ہیڈ بھی پوائنٹ کر رہا ہے اور ٹیل بھی یہاں پہ پوائنٹ کر رہی ہے جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس بفر کو ایز اے سرکولر بفر کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو ایز اے سرکولر بفر کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے اور جب یہ ایم ٹی ہے تو ہیڈ اور ٹیل دونوں ایک ہی جگہ پہ پوائنٹ کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر مزید ویلوز آتی ہیں تو ویلوز کس طرح سے پلیس ہوتی ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی بورڈ بفر کے اندر سب سے پہلے ویلو آئی ہے اے جب اے ویلو پلیس کی گئی ہے تو اے ایک ایس کی کریکٹر ہے جب بھی ایس کی کریکٹر کی بورڈ بفر کے اندر جاتا ہے تو اس کے لیے ٹو بائٹس ریزروڈ ہیں ان ٹو بائٹس کے اندر فرسٹ بائٹ کے اندر ایسکی کوڈ ہوگی اور نیکسٹ بائٹ کے اندر زیرو پڑا ہوگا فرسٹ بائٹ نان زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی ایس کی کریکٹر ہے سملرلی نیکسٹ کریکٹر جو ان پٹ کیا گیا وہ بی ان پٹ کیا گیا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ورڈ کے اندر جو فرسٹ بائٹ ہے اس کی ویلو بی ہے اور نیکسٹ بائٹ کی ویلو زیرو ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک ایس کی کریکٹر ہے اسی طرح سے سے آپ نے ڈیلیٹ کی کی پریس کی ہے اب ڈیلیٹ کی کی جو ہے وہ ایس کی کی نہیں ہے یہ ایک اسپیشل کی ہے اسپیشل کی کے پریس ہونے کے اوپر جو فرسٹ بائٹ ہے وہ زیرو ہوگا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسپیشل کی کیا اسکین کوڈ ہے وہ آپ کو نیکسٹ بائٹ سے ملتی ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیڈ ہے وہ بالکل اینڈ پہ پوائنٹ کر رہا ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ کی لاسٹ ویلو اسٹور ہوئی تھی اس لاسٹ ویلو سے جو نیکسٹ ویلو ہے جو نیکسٹ ورڈ اویلیبل ہے جس کے اندر نیکسٹ آنے والا بائٹ اسٹور کیا جائے گا وہاں پہ پوائنٹ کر رہا اور ٹیل جو ہے وہ بالکل اسٹارٹ میں پوائنٹ کر رہی ہے اب سے کوئی آپ کا فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جیسے گیٹ کریکٹر کا فنکشن ہے گیٹ کریکٹر کا فنکشن کی بورڈ کے بفر میں سے ایک کریکٹر گیٹ کر لے گا لیکن پھر بھی کی بورڈ بفر کے اندر اب دو کریکٹر اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ کے اوپر جو کریکٹر تھا وہ ختم ہو گیا اس کو گیٹ کر لیا ہے اب کی بورڈ بفر کے اندر دو کریکٹرس بچے ہیں ہیڈ اسی جگہ پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ کہ نیکسٹ کریکٹر کو پلیس کیا جا سکتا ہے اور جو ٹیل ہے ٹیل کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے ٹیل کی پوزیشن کا چینج ہونا یہ شو کر رہا ہے کہ فرسٹ جو ٹو بائٹس جہاں پہ پہلے ایک کریکٹر اسٹور ہوا ہوا تھا اب وہ ٹو بائٹس اویلیبل ہیں نیکسٹ آنے والا کریکٹر جو ہے ان ٹو بائٹس کے اندر پلیس کیا جا سکتا ہے ٹیل انفیکٹ مارک کر رہا ہے کہ بفر کہاں پہ اینڈ کر رہا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی بورڈ بفر ایک سرکولر بفر کے طور پہ کام کر رہا ہے کیونکہ اس کی جو ٹیل ہے وہ فکسڈ نہیں ہے وہ جوں جوں اس میں سے کریکٹرز آتے جائیں گے اور نکلتے جائیں گے ٹیل اور ہیڈ کی ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہوتی جائیں گی اس ساری ڈسکشن کا جو ریزلٹ نکلتا ہے یہ ریزلٹ ہم نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کی بورڈ کے اوپر کوئی آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ضروری ہیں وہی ہم اس سلائیڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ کی کی بورڈ بورڈ کو کو بفر ایکسیس کرتے ہوئے آپ کو ذہن میں رکھنے ضروری ہے firstly keyboard buffer acts as a circular buffer جیسے کہ ہم نے پریویس کے اندر دیکھا ہے کی بورڈ بفر ایک سرکولر بفر ہے کیونکہ ٹیل اور ہیڈ دونوں کی ویلوز جو ہیں کریکٹرز کے اپڈیشن کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں secondly the tail should be examine to the the start of buffer جس طرح پریویس سلائڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیل جو ہے بالکل اسٹارٹ آف دا بفر پہ پوائنٹ کر رہی ہے جوں جوں بفر میں سے ویلوز نکلتی جا رہی ہیں ٹیل کی ویلو چینج ہوتی جا رہی ہے تو ٹیل ایک سینٹرل چیز ہے جس کی ویلو کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اسٹارٹ آف دا بفر کو ایگزامن کر سکیں تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے آپ پن پوائنٹ کر سکیں کہ بفر کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کی بورڈ بفر کہاں پہ سچویٹڈ ہوتا ہے اس, اس کے اسٹارٹ کا ہم کو کیسے پتا چل سکتا ہے اس کے اینڈ کا ہم کو کیسے پتا چل سکتا ہے اب ہم ایک پروگرام بناتے ہیں جو کہ اسی طرح سے رادر دین کے کی بورڈ کے پورٹ کو ایکسیس کر کے ویلیوز لے یا کی بورڈ کی انٹرپٹ کو چلنے دے گا کی بورڈ کے انٹرپٹ جو ہے وہ ویلیوز کو پروسیس کر کے کی بورڈ بفر میں پلیس کر دیں گے اور یہ ہماری انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے کی بورڈ بفر میں سے اس ویلیو کو گیٹ کرے گی آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک انٹرپٹ پوائنٹر بنایا جس کا کہ نام اولڈ ہے اور ایک ہم نے فار پوائنٹر ڈکلیئر کیا کریکٹر فار پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے ایس سی آر کے نام سے اس کی ویلیو کو نیچلائز کیا ہے فورٹی سیگمنٹ اور ون سی آف سیٹ سے فورٹی سیگمنٹ اور ون سی آف سیٹ کس چیز کا ایڈریس ہے یہ ٹیل کا ایڈریس ہے اس ٹیل کے ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کی بورڈ بفر کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے جب بھی انٹرپٹ نائن کال ہوگی انٹرپٹ نائن کے کال ہونے کے اوپر ہمارا فنکشن نیو ون ایگزیکیوٹ کرے گا اس فنکشن کے اندر ہم ڈیلیٹ کی کی کو چیک کر رہے ہیں اگر ڈیلیٹ کی کی پریس ہوئی ہے تو اس کیس کے اندر ہم کی بورڈ بفر کی ویلیو کو ٹیمپر کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو ڈیلیٹ کی کی ہے اس کو کی بورڈ بفر تک نہیں جانے دیتے بلکہ اس کی جگہ ہم کی بورڈ بفر کے اندر ایک اور ویلیو پلیس کر رہے ہیں 25 فائیو فائیو ہم کہاں پہ ویلیو پلیس کر رہے ہیں کی بورڈ بفر کے بالکل اسٹارٹ کے اندر پلیس کر رہے ہیں اور ایسا پلیس کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کی بورڈ بفر کی جو کہیں ختم تو نہیں ہو گیا ہوا یعنی کہ اگر کی بورڈ بفر کے ٹیل کے اندر اگر سکسٹی ویلو پڑی ہوئی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کی بورڈ بفر بالکل اینڈ ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر ایک نئی ویلو جب پلیس کی ہے تو اس کیس کے اندر کی بورڈ بفر کیونکہ سرکولر ہے تو کی بورڈ بفر بالکل اسٹارٹ میں پوائنٹ کرنے لگ جائے گا اس لیے ہم کی بورڈ بفر کی جو ٹیل ہے اس کی ویلو کو چینج کریں سکسٹی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کی بورڈ بفر کا اینڈ آ گیا اگر اینڈ آ گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک پوزیشن اوپر چلے جانا ہے یعنی کہ بالکل اسٹارٹ میں چلے جانا ہے اس لیے ہم اس کو ویلو سائن کر دیتے ہیں تھرٹی اور اگر یہ سکسٹی نہیں ہے کوئی اور ویلو ہے تو اس کیس کے اندر کیونکہ ہم نے ایک آئٹم کی بورڈ بفر کے اندر پلیس کیا ہے تو اس لیے اس کے اندر سمپلی ٹو ایڈ کر دیں گے صرف اس سچویشن کے اندر جب کی بورڈ بفر بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے یعنی کہ بالکل اینڈ میں ہے اور ایک آئٹم ہم پلیس کر دیتے ہیں تو کی بورڈ بفر کی جو ٹیل ہے اس کو ایک پوائنٹ آگے کرنا پڑے گا موو بالکل اسٹارٹ میں موو کرنا پڑے گا ادروائز اس کے اندر جسٹ ٹو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا کرنے سے پہلے یہ پروگرام ریٹرن کر جاتا ہے اور ریٹرن کرنے سے پہلے پک کو end of interrupt code send کر دیتا ہے اس پروگرام کا کیا افیکٹ آئے گا جب یہ پروگرام میموری ریزیڈنٹ ہو جائے گا اس کے میمری ریزیڈنٹ ہونے کے بعد جب بھی ڈیلیٹ کی کی پریس ہوگی 83 جو ہم چیک کر رہے تھے ڈیلیٹ کی کی کو چیک کر رہے تھے جب بھی ڈیلیٹ کی کی پریس ہوگی تو کی بورڈ بفر کے اندر 25 فائیو پلیس ہو جائے گا 25 کی جو کوڈ ہے یہ یوز ہوتی ہے کنٹرول وائی کے کمبینیشن کے لیے یعنی کہ کنٹرول وائی کی کی پریس ہوئی ہے عام طور پہ آپ نے ڈیٹیلس کے اندر دیکھا ہوگا کنٹرول وائی کی جو کی ہے یہ یوز کی جاتی ہے ایک پوری لائن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس اگر پروگرام کو ریزیڈینٹ کر دیں اور کسی اس طرح کے ایڈیٹر میں جا کے آپ جب ڈیلیٹ پریس کریں گے تو بجائے ایک کریکٹر ڈیلیٹ ہو اس کی جگہ پوری لائن ڈیلیٹ ہو جائے گی یعنی کہ آپ نے ڈیلیٹ کی کی کو انٹرسپٹ کر لیا ڈیلیٹ کی کی بفر میں نہیں جانے دی اور اس کی جگہ خود سے آپ نے کنٹرول وائی کی کی بفر کے اندر پلیس کر دیا ہے اس کے اس طرح سے پلیس ہو جانے سے ڈی ڈیلیٹ کی کی جب بھی پریس ہوگی ڈیلیٹ کی کی پریس ہونے کے اوپر کنٹرول وائی کا افیکٹ پروڈیوس ہوگا کنٹرول وائی کی کی پریس ہونے سے مے بی اگر آپ کسی ایڈیٹر کے اندر ہیں تو پوری کی پوری لائن ڈیلیٹ ہو جائے ان پروگرامس کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو بھی ہمارا کنٹرولر ہے اس کنٹرولر کو اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ کس طرح سینڈ کی جاتی ہے ہم نے صرف یہ کی بورڈ کی کی کے لیے دیکھا ہے کی بورڈ کی کی کے علاوہ اگر کی بورڈ کی انٹرپٹ کے علاوہ اگر کوئی اور ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کو بھی end of interrupt code send کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر وہ ڈیوائس ایسا ڈیوائس ہے جو کہ انٹرپٹ ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے سلیو پک کو تو کوشچن یہ ہے کہ وہ صرف سلیو پک کو نوٹیفائی کرے گا اباؤٹ اینڈ آف انٹرپٹ یا وہ ماسٹر پک کو بھی نوٹیفائی کرے گا اباؤٹ اینڈ آف انٹرپٹ اس صورت کے اندر اس کو دونوں پکس کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا یعنی کہ سلیو پک کو بھی نوٹیفائی کرنا پڑے گا اور ماسٹر پک کو بھی نوٹیفائی کرنا پڑے گا اباؤٹ اینڈ آف انٹرپٹ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے پروگرامیٹیکلی ہم نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نوٹیشن یوز کرتے ہیں ماسٹر پک کو نوٹیفائی کرنے کے لیے اباؤٹ اینڈ آف انٹرپٹ آپ یہ طریقے کا یوز کرتے ہیں کہ آؤٹ پورٹ کے تھرو ٹوینٹی ہیکس پورٹ کے اوپر آپ ٹوینٹی ویلیو رائٹ کرتے ہیں ٹوینٹی ویلیو جو رائٹ کی جا رہی ہے یہ اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ ہے اور twenty hex incidentally port number ہے لیکن ان کیس آپ کوئی ایسا انٹرپٹ ریکویسٹ لیول یوز کر رہے ہیں جو کہ یوز ہوتا ہے سلیو پک کو ریکویسٹ سینڈ کرنے کے لیے انٹرپٹ کی تو اس کیس کے اندر آپ کو ماسٹر کو بھی نوٹیفائی کرنا پڑے گا اور سلیو کو بھی نوٹیفائی کرنا پڑے گا اگر ایسا کیس ہے تو اس صورت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کوڈ یوز ہوگی فرسٹلی آپ ماسٹر پک کو نوٹیفائی کریں گے ماسٹر پک کا جو پورٹ کا ایڈریس ہے ٹوینٹی ہیگز ہے اور اس کے اوپر کوڈ رائٹ کریں گے ٹوینٹی ہیگز اور اس کے بعد سلیو پک سلیو پک کے اندر جو پورٹ یوز ہوتا ہے وہ اے زیرو ہے اور اے زیرو کے اوپر اگین کوڈ رائٹ کریں گے ٹوینٹی ہیگس اس طرح سے آپ دونوں پکس کو نوٹیفائی کریں گے about end of interrupt last program کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ پک کے اندر انٹرنلی اور بھی کچھ رجسٹرز ہوتے ہیں ہم نے آئی ایم آر رجسٹر کو تو ایکسس کر لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی I S R in service register اور I R R in request register کی بات interrupt request register other interrupt request register کی بات کی تھی ان دو رجسٹرز کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایکسس کیا جا سکتا ہے ان سروس رجسٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت کون سی انٹرپٹ سروس روٹین سروس ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے اگر ہائی پرائرٹی انٹرپٹ سروس ٹرین سروس ہو رہی ہے تو لو پرائرٹی انٹرپٹ جو ہیں وہ مے بی پینڈنگ ہو جو پینڈنگ انٹرپٹس ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے گا اس سے اس کے بارے میں ہمیں انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر سے پتا چلے گا انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر کی ویلو کو دیکھ کے ہم یہ پتا لگا سکتے ہیں کون سی ایسی انٹرپٹس ہیں جو کہ اس وقت پینڈنگ ہے پینڈنگ انٹراپس اور ان سروس انٹراپس کے بارے میں جاننے کے لیے اگین ہمیں ہیکس پورٹ کو ماسٹر پک کے لیے ٹوینٹی کو ہی ایکسس کرنا پڑے گا اس کے اندر 20 ہیکس پورٹ کے جو میننگ ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں فرسٹلی ہم کیا کر رہے تھے کس پرپز کے لیے ٹوینٹی ہیکس کو یوز کر رہے تھے اینڈ آف انٹراپ نوٹیفکیشن کے لیے یوز کر رہے تھے اب اس کیس کے اندر ہم 20 ہیکس کو پروگرام کریں گے دوسرے رجسٹرس کی ویلیوز کو ایکسیس کرنے کے لیے اس کے لیے دیکھتے ہیں یہ سلائڈ اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دوسرے رجسٹر کو کیسے ایکسس کیا جا سکتا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیسٹ سگنیفیکینٹ جو تھری بٹس ہیں ان کی ویلوز عام طور پہ زیرو ہی ہوگی اور بٹ نمبر تھری اور فور ان کی ویلو زیرو زیرو ہوگی ان کیس آپ نے اینڈ آف انٹرپٹ نوٹیفیکیشن کرنی ہے اور اس کی ویلو زیرو ون ہوگی اگر آپ نے کسی دوسرے رجسٹر کو ایکسس کرنا ہے یعنی کہ اگر آئی ایس آر یا آئی آر آر رجسٹر کو ایکسیس کرنا ہے تو ادھر ویلو آپ زیرو ون پلیس کریں گے اور اگر اینڈ آف انٹرپٹ نوٹیفکیشن آپ سینڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ویلو زیرو زیرو پلیس کی جائے گی پریویس تھری بٹس کے اندر عام طور پہ ویلو زیرو ہی ہوگی یعنی کہ زیرو ون اور ٹو بٹس کے اندر عام طور پہ ویلو زیرو ہی ہوگی اس کے علاوہ جو ہائر تھری بٹس ہیں bit number seven six and five یہاں پہ اگر آپ اینڈ آف انٹرپٹ نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں تو ویلو آپ پلیس کریں گے zero zero one zero zero one indicate کرتا ہے کہ آپ non specific end of interrupt code send کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور دوسری بھی کوڈز ایگزٹ کرتی ہیں for different kind of end of interrupt codes لیکن جو اسٹینڈرڈ پیسیز ہیں اس کے ساتھ یہی end of interrupt code relevant ہے باقی جو اینڈ آف انٹرپٹ کوڈس ہیں وہ اس کے اندر پرائرٹیز روٹیٹ ہو جاتی ہیں پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں لیکن اسٹینڈرڈ پیسیز کے اندر پرائرٹیز روٹیٹ نہیں ہوتی ہیں پرائرٹیز فکس ہیں اس لیے ہم non specific end of interrupt code ہی یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ نے end of interrupt code send کرنا ہے تو ویلیو بن جاتی ہے zero zero one zero zero zero zero zero یہ اکوڈنٹ بنتی ہے ہیگزٹ ایسیمل کے اندر ٹوینٹی ہیگس کے اس لیے آپ twenty hex twenty hex port کے اوپر رائٹ کرتے ہیں جو کہ اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ کے لیے یوز ہوتا ہے اگر آپ کسی دوسرے رجسٹر کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ان سروس رجسٹر یا انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہاں پہ جو ویلیو پلیس کی جائے گی وہ زیرو ون پلیس کی جائے گی تو انیشلی آپ اس کو زیرو ون ویلیو سینڈ کریں گے bit number three and four کے اوپر یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر یا انٹرپٹ سروس رجسٹر کو ایکسیس کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ کون سے رجسٹر کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں تو سگنیفیکینٹ ٹو بٹس یعنی کہ بٹ نمبر ون اور زیرو ان کی ویلو ون زیرو ہوگی اور ان کی ویلو ون ون ہوگی ان کیس اگر آپ ان سروس رجسٹر یا آئی ایس آر رجسٹر کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں اور بٹ نمبر ٹو کی جو ویلو ہے وہ آپ کو زیرو ہی رکھنی پڑے گی اسٹینڈرڈ پی سیز کے لیے بٹ نمبر ٹو کی ویلو آپ کو زیرو ہی رکھنی پڑے گی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کسی رجسٹر کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں اور کون سے رجسٹر کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پک کو کس طرح سے پروگرام کرنا پڑے گا کس سیکوینس کے اندر ویلیوز لوڈ کریں گے جس کے بعد آپ ان سروس رجسٹر یا ان انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر کی ویلیو کو ریڈ کر سکیں گے فرسٹلی ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم اینڈ آف انٹرپٹ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے ہم انفیکٹ کسی رجسٹر کی ویلیو کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے بٹ نمبر فور اور بٹ نمبر تھری کی ویلیو کو چینج کرنا پڑے گا اگر end of interrupt code send کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ زیرو زیرو ہوتا ہے یہاں پہ ہم زیرو ون پلیس کر کے اور باقی سارے بٹس کو زیرو کر کے فرسٹلی پورٹ نمبر ٹوینٹی ہے کے اوپر رائٹ کر دیں گے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ نہیں سینڈ کی ہم انفیکٹ انٹرپٹ سروس رجسٹر اور انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے پک اپنا موڈ چینج کر لے گا اور اب اپنے کنٹرول سرکٹس کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرے گا تاکہ یہ والے رجسٹرز انیبل ہو جائیں اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے ہم پرٹیکولرلی کون سے رجسٹر کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں اور ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ کرنا چاہتے ہیں عام طور پہ ہم ریڈ ہی کرنا چاہیں گے اس کے لیے پھر سے ہم ویلو ہمیں ایک ویلو لوڈ کرنی پڑے گی پک کے اندر جس کے اندر آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ لیسٹ سگنیفیکینٹ جو ٹیوب ویٹس ہیں وہ ون زیرو ہے in case of interrupt request register اور ون ون ہے in case of in service register اور جو نیکسٹ ٹو بائٹس ہیں bit number three and bit number two ان کی ویلو آپ کو ون زیرو رکھنی پڑے گی یہ شو کرتا ہے کہ پک کے اوپر ریڈنگ کا آپریشن آپ پرفارم کرنے لگے ہیں یہ تو ہم نے پروگرامنگ ماڈل دیکھا کہ ہم کس طرح سے پک کو پروگرام کریں گے in order to read the values of in service register and interrupt request register اب ایک ہم چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں بہت ہی سمپل پروگرام ہے ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے اس پروگرام کے اندر ہم انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر اور ان سروس رجسٹر دونوں رجسٹر کی ویلو کو ایکسس کریں گے کسی بھی انسٹنس پہ یہ پروگرامنگ ٹیکنیک اپلائی کر کے ان کی ویلو کو ریڈ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی انٹرپٹ سروس روٹین اس وقت سروس ہو رہی ہے اور کون سی انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہیں وہ ویٹ کر رہی ہیں کہ ان کی ٹرن آئے اور وہ بھی اپنی سروس پرفارم کریں تو آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے 20 ہیکس پورٹ کے اوپر 8 رائٹ کیا یہ 8 رائٹ کرنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم رجسٹرز کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں رجسٹرز کو ایکسس کرنے کے لیے بٹ نمبر 3 اور 2 کو 1 زیرو کر دیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ رجسٹرز کی ویلو کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں پھر اگین 20 ہیکس کے اوپر ہم نے ویلو زیرو اے رائٹ کی زیرو اے کا رائٹ کرنا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم رجسٹر کی ویلو کو ریڈ کر رہے ہیں اور ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کون سے رجسٹر کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پورٹ کے اوپر لاسٹ ٹو بٹس کے اوپر 10 زیرو آیا ون زیرو آنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر کی ویلو کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ویلو 20 ہیکس پورٹ کے اوپر رائٹ کر دی اب اس طرح سے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر پروگرام ہو گیا تاکہ پورٹ 20 ہیکس سے اس ویلو کو ریڈ کیا جا سکے تو انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر کی جو بھی اس وقت ویلو ہوگی وہ پورٹ 20 ہیکس کے اوپر آ جائے گی آپ نے اس ویلو کو ریڈ کیا اور پرنٹ کر دیا اور یہ شو کر رہا ہے کہ انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر میں اس وقت کیا ویلو ہے سملرلی اسی طرح سے آپ ان سروس رجسٹر کی ویلو کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے اگین آپ نے 20 ہیکس کو پروگرام کیا اس کو زیرو ایٹ سینڈ کر رہے ہیں جو کہ اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ نہیں ہے جو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ رجسٹرس کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے پک کا موڈ چینج ہو گیا اور اب آپ رجسٹرس کی ویلو کو ریڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہے کہ آپ نے کون سے رجسٹر کو ریڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ویلو زیرو بھی سینڈ کیا ہے اس طرح سے لیس سگنیفیکینٹ ٹو بٹس کے اندر ون ون آیا ون ون کا آنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ ان سروس رجسٹر کی ویلو کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے programmable interrupt controller again program ہو گیا ہے اور آئی ایس آر رجسٹر کے اندر اس وقت جو ویلیو ہوگی وہ ٹرانسفر ہو جائے گی پورٹ نمبر ٹوینٹی کے اوپر پورٹ نمبر ٹوینٹی کے اوپر جو ویلیو ہے یہ اس کو اگین آپ نے ریڈ کر لیا اور اس کو پرنٹ کر دیا یہ شو کر رہا ہے کہ اس وقت ان سروس رجسٹر کے اندر کیا ویلیو پڑی ہوئی ہے اس طرح سے یہ والا پروگرام یوز کیا جا سکتا ہے کسی بھی انسٹنس پہ انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر اور ان سروس رجسٹر ان دونوں رجسٹر کی ویلو کو گیٹ کرنے کے لیے ان ویلوز کو گیٹ کر کے آپ کو کیا انفارمیشن ملے گی آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ اس وقت کون سی ہارڈ ویئر انٹرپٹ جو ہے سروس ہو رہی ہے یہ ان سروس رجسٹر سے پتا چلے گا اور کون سی ہارڈ ویئر انٹرپٹ جو ہے اس کی ریکویسٹ اس وقت پینڈنگ ہے یہ انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر سے آپ کو پتا لگ سکتا انٹرپٹس کے اوپر ہم نے بہت ڈسکشن کر لی ہے ہم نے بات کی ہے کہ انٹرپٹس کو کس طرح سے انٹرسیپٹ کرتے ہیں کس طرح سے پروگرام کرتے ہیں ہارڈ ویئر انٹرپٹس کو کس طرح سے پروگرام کرتے ہیں سافٹ ویئر انٹرپٹس کو کس طرح سے پروگرام کرتے ہیں کس طرح کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے انٹرپٹس کو پروگرام کرتے وقت تقریباً انٹرپٹ سے ایسوسیٹیڈ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں لیکن یہاں پہ کچھ اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ ٹی ایس آر پروگرامس کو لے کے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ٹی ایس آر پروگرام جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ T S R stands for terminate and stay resident program اس کا مطلب ہے کہ پروگرام کی ایگزیکشن تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے جو میمری ہے وہ مین میمری کے اندر ریزروڈ رہتی ہے ہم جو بھی ٹی ایس آر پروگرام بناتے ہیں اس کے اینڈ میں ایگزٹ نہیں یوز کرتے اس کے اینڈ میں ہم کیپ کو یوز کرتے ہیں کیپ کا فنکشن کیا کرتا ہے پروگرام کو میمری ریزیڈنٹ کر دیتا ہے اور اس کو عام طور پہ ہم نمبر آف پیراگراف اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ اتنے پیراگرافس میمری کے اندر اس نے ریزیڈنٹ کر دینے ہیں فار ایگزامپل ہم نے تھاؤزینڈ اسپیسیفائی کیا تو اس کا مطلب ہے تھاؤزینڈ پیراگرافس وہ میموری کے اندر ریزیڈنٹ کر دے گا یعنی کہ سکسٹین تھاؤزینڈ بائٹس میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہیں اس کے اندر پروگرام ریزیڈنٹ ہے اب اگر کوئی یوزر انسیڈنٹلی ایک پروگرام جو کہ میموری ریزیڈنٹ ہو گیا ہوا ہے اس کو پھر سے آ کے اگر رن کرنے کی کوشش کرتا ہے کوشچن یہ ہے کہ اگر اس کو پھر سے رن کرے گا تو کیا ہوگا اگر اس پروگرام کو پھر سے رن کرے گا تو آف کورس وہ وہ پروگرام پھر پھر سے سے میموری کے اندر لوڈ ہو جائے گا کو انٹرسپٹ کرے گا پھر سے سے میموری کے اندر لوڈ ہو جائے گا آپ نے ایک پروگرام بنایا اس کا نام اے بی سی ہے اے بی سی ایک ٹی ایس آر پروگرام ہے اے بی سی کو آپ نے رن کیا وہ میموری کے اندر لوڈ ہو گیا اے بی سی کو ایک اور دفعہ رن کرتے ہیں وہ ایک اور دفعہ میموری کے اندر لوڈ ہو گیا اگر A B C thousand paragraphs require کرتا ہے جب سیکنڈ ٹائم آپ نے اس کو رن کیا تو ٹو تھاؤزینڈ پیراگرافس ریزرو ہو گئے کیونکہ دو انسٹنس اس کے ران ہو رہے ہیں ایک اور انسٹنس ران کرتے ہیں تھری تھاؤزینڈ پیراگراف ریزرو ہو گئے اینڈ سو آن عام طور پہ ٹی ایس آر پروگرام کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک دفعہ اس کو میموری ریزیڈنٹ کر دیا تو اس کو بار بار ریزیڈنٹ کرنا پڑے عام طور پہ ٹی ایس آر پروگرام کو ونس ہی ریزیڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں کوئی چیک لگانا پڑے گا ابھی تک کسی پروگرام کے اندر ہم نے اس طرح کا چیک نہیں لگایا کوئی چیک لگانا پڑے گا یہ انشور کرنے کے لیے کہ پروگرام جو ہے وہ جسٹ ونس میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہو رہا ہے نیکسٹ ٹائم اگر کوئی اس کو ریزیڈنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ریزیڈنٹ نہ ہو سکے وہ سمپل ایگزٹ سے پروگرام سے باہر آ جائے یہ کرنے کے لیے کئی ٹیکنیکس ہیں ایک سمپل ٹیکنیک جو کسی بھی پروگرامر کے ذہن میں آئے گی وہ یہ ہے کہ ایک ویریبل ڈکلیئر کر لیا جائے ایک گلوبل ویریبل ڈکلیئر کر لیا جائے جب پروگرام میموری کے اندر لوڈ ہو جائے تو اس گلوبل ویریبل کو جو کہ پروگرام کے اندر ہی موجود ہے اس گلوبل ویریبل کو سیٹ کر دیا جائے نیکسٹ ٹائم لوڈ ہوتے ہوئے اسی گلوبل ویریبل کو چیک کیا جائے اور اگر وہ گلوبل ویریبل سیٹ ہے تو لوڈ نہ کیا جائے جس طرح یہ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر ہم نے ایک فلیگ ڈکلیئر کیا یہ فلیگ ایک گلوبل ویریبل ہے اسٹیٹک میمری اس کے لیے ریزرو ہوئی ہے اب جب اس پروگرام کو میموری ریزیڈنٹ کرتے ہیں میموری ریزیڈنٹ کرنے سے پہلے اس فلیگ کو ون کر دیتے ہیں اور پھر جب بھی پروگرام رن کیا جاتا ہے تو رن کرنے سے پہلے فلیگ کو چیک کیا جاتا ہے اگر فلیگ کی ویلو 1 ہے تو اس کیس کے اندر اس کو میموری ریزیڈنٹ نہیں کیا جائے گا اور اگر فلیگ کی ویلو 0 ہے تو اس کو ریزیڈنٹ کر دیا جائے گا یا 0 نہیں بھی ہے تو 1 کے علاوہ اگر کوئی ویلو ہے تو اس کو ریزیڈنٹ کر دیا جائے گا لیکن یہ چیز کام نہیں کرے گی یہ اس لیے کام نہیں کرے گی کیونکہ آپ نے اس کے اندر ایک جو فلیگ کریٹ کیا یہ پروگرام کی میمری اسپیس کے اندر لایا کرتا جب آپ دوسرے پروگرام کو رن کرتے ہیں تو اس کی میمری اسپیس اور ہے تیسرے کو رن کرتے ہیں اس کی میمری اسپیس اور ہے جتنے پروگرامز ہوں گے اتنی فلیگس کی کاپیز ہوں گی اگر ایک فلیگ کی کاپی کسی ایک پروگرام کے اندر انڈیویجلی ون ہے تو دوسری پروگرام کے اندر فلیگ کی ویلیو میں بھی زیرو ہو سکتی ہے تو جب وہ پروگرام چیک کر رہا ہے تو وہ اپنے فلیگ کو ہی چیک کر رہا ہے گلوبل ویریبل ہے تو ود ان دیٹ پروگرام ہے تمام پروگرامس کے لیے وہ گلوبل ویریبل نہیں ہے اگر یہ طریقہ غلط ہے تو پھر ہم کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو اس کا ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن اس کے اندر global variable within a program نہیں یوز کیا جاتا ایک ایسا ویریبل یوز کیا جائے گا یا ایسی میموری اسپیس یوز کی جائے گی جو کہ تمام پروگرامس کو ایکسیسیبل ہوگی یہ میموری اسپیس کیا ہو سکتی ہے ہم نے آئی وی ٹی کے اندر بات کی تھی کہ آئی وی ٹی کے اندر سرٹن ویکٹرز ایسے ہیں جو کہ یوز نہیں ہو رہے اگر یوز نہیں ہو رہے تو ایک ویکٹر میموری میں فور بائٹس یوز کرتا ہے ہمیں فور بائٹس میں سے ایک بائٹ بھی مل جائے تو بہت ہے ہم اس ایک بائٹ کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے فلیگ یعنی کہ پروگرام کسی ایسے ویکٹر کو یوز کرے جو کہ یوز نہیں ہوتا جس کو کہ دوسرے پروگرامز یا آپریٹنگ سسٹم یوز نہیں کرتا اس کے ویکٹر کے اندر فلیگ کو اسٹور کر دے اور پھر نیکسٹ انسٹنس جب اس کا ران کیا جائے تو وہ اس فلیگ کو چیک کرے اگر فلیگ آلریڈی سیٹ ہے تو میموری میں اپنے آپ کو لوڈ نہ کرے یہ پروگرام میٹیکلی کس طرح سے پاسبل ہے آئیے اس پروگرام کے اندر دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم انٹرپٹ 65 کو یوز کر رہے ہیں انٹرپٹ 65 جس طرح ہم نے بات کی تھی ایک ایسی انٹرپٹ ہے جو کہ یوز نہیں ہو رہی ڈاس جس کو یوز نہیں کرتا انٹرپٹ 65 کے ویکٹر کا ایڈریس ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا سیگمنٹ ڈریس زیرو ہوگا اور اس کا offset address of course sixty five hex multiplied by four اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہم نے پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے سکسٹی فائیو ویکٹر کے نام سے یہ ایک فار پوائنٹر ہے اور یہ ایک انٹیجر کو پوائنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی کہ ویکٹر پہ of course four bytes available ہیں لیکن ہم ان میں سے جسٹ فرسٹ ٹو بائٹس کو یوز کر رہے ہیں اور اس پوائنٹر کے اندر ہم ویلیو کیا اسٹور کر رہے ہیں ہم نے میکرو یوز کیا ہے میک فار پوائنٹر کا ایم کے ایف پی جو میکرو یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ویلو ہم پلیس کرتے ہیں off off off segment and set zero جو پلیس ہے وہ سیگمنٹ ایڈریس ہے اور sixty five hex into four جو ویلو پلیس کی ہے وہ آف سیٹ ایڈریس ہے دونوں کو کمبائن کر کے یہ میکرو ایک فار ایڈریس جنریٹ کرے گا اور وہ فار ایڈریس ہم اینڈ فائیو ویکٹ کے اندر اسٹور کر رہے ہیں یعنی کہ اینڈ فائیو ویکٹ اب انٹرپٹ 65 کے ویکٹر کو پوائنٹ کر رہا ہے انٹرپٹ 65 ویکٹر کے فرسٹ ورڈ کو یعنی کہ لو ورڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے اب ہم مین پروگرام کے اندر اندر اندر اس ویکٹر کے کے کے جو جو فلیگ فلیگ ہے فرسٹ ٹو بائٹس ہیں جس کو ہم طور پہ یوز کر رہے ہیں اس فلیگ کی ویلو کو چیک کرتے ہیں یہ چیک کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اس کی بات ہم ڈسکشن تھوڑی دیر ٹھہر کے بات کرتے ہیں فرسٹلی ہم دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر کر کیا رہے ہیں ہم اس کے اندر انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کر کے اس کا جو ویکٹر ہے اس کے ویکٹر کے اوپر نیو انٹ کا ایڈریس پلیس کر رہے ہیں جب بھی انٹرپٹ ایٹ اگر ہوگی تو نیو انٹ کا فنکشن کال ہوگا اور ایسا کرنے کے بعد پروگرام کو میمری ریزیڈنٹ کر رہے ہیں لیکن میمری ریزیڈنٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک کام کر رہے ہیں کہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو کے ویکٹر کے فرسٹ ٹو بائٹس کے اوپر ایک فلیگ پلیس کر رہے ہیں اس فلیگ کی value F zero zero F رکھ لی ہے کچھ بھی ویلو آپ رکھ سکتے ہیں یہ ویلو ہم نے اس فلیگ کے اندر ویلو پلیس کر دی ہے اور جو ہمارا نیو انٹ کا فنکشن ہے اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی اس کے اندر کوڈ ہے اینڈ میں وہ اصل انٹرپٹ کو کال کرے گی اور واپس ریٹرن کر جائے گی یعنی کہ یہ ایک بیسیکلی ٹیمپلیٹ ہے اب اس کے اندر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ پروگرام فرسٹ ٹائم ران ہوگا تو انٹرپٹ 65 کے ویکٹر کے اوپر زیروز پڑے ہوں گے لیکن جب یہ اپنے آپ کو ٹی ایس آر بنا لے گا تو ٹی ایس آر بنانے سے پہلے انٹرپٹ 65 ویکٹر کے اوپر ایک فلیگ پلیس کر دے گا ایف زیرو زیرو ایف اب اس پروگرام کو اگر نیکسٹ ٹائم رن کیا جائے گا اگر نیکسٹ ٹائم رن کریں گے تو انٹرپٹ 65 فائیو اگر ویکٹر کو چیک کریں تو وہاں پہ ویلو پڑی ہونی چاہیے ایف زیرو زیرو ایف تو ہم اسی ویلو کو چیک کر رہے ہیں مین پروگرام کے اندر ہم اسی ویلو کو چیک کرتے ہیں اگر فلیک کی value F zero zero F ہے تو اس صورت کے اندر ہم پروگرام کو ریزیڈنٹ نہیں کرتے بلکہ پروگرام کو ایگزٹ کر دیتے ہیں اور پروگرام کو ایگزٹ کرنے سے پہلے ہم یہ میسج دے دیتے ہیں کہ پروگرام از آلریڈی ریزیڈنٹ یعنی کہ ان شارٹ اس پروگرام کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ انٹرفٹ 65 فائیو اپنا فلیک اسٹور کر لیا جب فرسٹ ٹائم پروگرام کو ریزیڈنٹ کیا نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی یوزر اس کو ریزیڈنٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اگین اس فلیک کو چیک کرے گا فلیک اگر آلریڈی سیٹ ہو گیا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ریزیڈنٹ نہیں کرے گا یہ ایک سمپلر طریقہ تھا اس چیک کو لگانے کے لیے کہ ایک ٹی ایس آر پروگرام کو ملٹیپل ٹائمز ریزیڈنٹ نہ کیا جائے میموری کے اندر اگر ملٹیپل ٹائمز ریزیڈنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے میموری ہماری ویسٹ جاتی ہے یہ ایک سمپل میتھڈ تھا لیکن اس کے اندر ایک فلا ہے فلا یہ ہے کہ اگر انٹرپٹ 65 فائیو ہیگس کو آلریڈی کوئی پروگرام یوز کر رہا ہے تو اس صورت میں کیا سچویشن ہوگی ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آلریڈی آف کورس کوئی یوز کر رہا ہے تو اس کے اندر کنفیوژن کاز ہو سکتی ہے ایک دوسرا پروگرام ادھر کوئی اور فلیگ ویلو پلیس کرنا چاہے آپ کا پروگرام کوئی اور فلیگ ویلو پلیس کرنا چاہے اور دونوں پروگرامز میں بھی آپس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں تو اس سچویشن کے اندر اس سچویشن کو رادر اوائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور میتھڈز بھی ہیں یہ چیک پلیس کرنے کے لیے کہ پروگرام آلریڈی ریزیڈنٹ ہے یا نہیں ہے ایک چیک یہ ہم پلیس کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی انٹرپٹ سروس روٹینز ہیں انٹرپٹس ہیں رادر ان انٹرپٹس کی آگے کئی سروسز ہوتی ہیں جس طرح ٹوئنٹی ون ہیکس کی آگے سروس نائن ہے ٹو ہے تھری ہے and so number of services ہیں لیکن شاید کوئی ایسی انٹرپٹ سروس روٹین نہیں ہے جس کی service F F hex exit کرتی ہے عام طور پہ اگر کوئی سروس نمبر ایسا اسپیسیفائی کیا جاتا ہے جو ایگزٹ ہی نہیں کرتا تو وہ interrupt service routine as it is اپنی ایگزیکشن پرفارم کرتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گی اور ریٹرن کر جائے گی یعنی کہ وہ کوئی input output operation perform کیے بغیر ریٹرن کر جائے گی ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انٹرپٹ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں see for example interrupt eight intercept کر رہے ہیں یا انٹرپٹ نائن انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا بہتر سافٹ ویئر انٹرپٹ کے طور کے کیس کے اندر یہ طریقہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے اگر سے انٹرپٹ تھرٹین انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا انٹرپٹ سیونٹین ہیگز انٹرسیپٹ کر رہے ہیں تو اس کی ہم خود سے ایک سروس بنا لیں گے F F hex service number کیسے پتا چلتا ہے ایچ کے اندر پڑی ہوئی ویلو سے پتا چلتا ہے اور اس سروس کے اندر ہم کسی رجسٹر کے اندر کوئی ویلو ریٹرن کریں گے اگر فرسٹ ٹائم اس پروگرام کو رن کیا جائے اور اس سروس کو کال کیا جائے اگر وہ پروگرام آلریڈی ریزیڈنٹ نہیں ہے تو وہ سروس وہ ہماری وانٹیڈ ویلو رجسٹر کے اندر ریٹرن نہیں کرے گی نیکسٹ ٹائم جب رن کریں گے تو وہ آلریڈی ریزیڈنٹ ہوگی ہوئی ہے وہ سروس کے اندر وہ وانٹیڈ ویلو ریٹرن کرے گی کیونکہ اوریجنلی وہ سروس ایگزٹ نہیں کرتی وہ صرف اسی صورت میں ایگزٹ کرتی ہے کہ ہمارا پروگرام میمری ریزیڈنٹ ہو میمری ریزیڈنٹ ہونے کی صورت میں ہی ہماری وانٹیڈ ویلو وہاں سے ریٹرن ہوگی اور اگر میمری ریزیڈنٹ نہیں ہے تو اس صورت میں وانٹیڈ ویلو ریٹرن نہیں ہوگی تو میمری ریزیڈنٹ کرنے سے پہلے ہم نے یہی چیک کرنا ہے کہ اس سروس کو کال کرنا ہے اور کال کرنے کے بعد ہمارے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ وانٹیڈ ویلو جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئے گی وہ آئی ہے یا نہیں آئی اگر نہیں آئی تو اس پروگرام کو ریزیڈنٹ کر دیا جائے گا اگر آئی ہے تو اس کا مطلب وہ پروگرام آلریڈی ریزیڈینٹ ہے اس کو ایک پروگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم انٹرپٹ 13 کو انٹرسپٹ کریں گے لیکن اس کو انٹرسپٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی service F F hex call کر رہے ہیں اے ایچ کے کے اندر ایف ایف ہیگز پلیس کر اس کی service F F hex call کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ڈی آئی کے اندر ہم نے ویلو زیرو پلیس کر دیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ڈی آئی کے اندر ایف زیرو زیرو ایف آتا ہے تو اس کا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری سروس آلریڈی ریزیڈنٹ ہے اور اگر ایسا نہیں آتا تو آف کورس سروس ریزیڈنٹ نہیں ہے اگر ڈی آئی کے اندر ایف زیرو زیرو ایف آ جاتا ہے تو پروگرام کو ایگزٹ کر دیں گے اور اگر نہیں آتا تو اس کیس میں یہ پروگرام ریزیڈنٹ نہیں ہے ہم اس پروگرام کو ریزیڈنٹ کر دیں گے ایلس پارٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کیا اس کا گیٹ ویکٹر اور سیٹ ویکٹر کر کے انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کر لیا اور جب بھی اب انٹرپٹ 13 ایگزیکیوٹ ہوگی تو ہمارا نیو انٹ کا فنکشن کال ہوگا نیو انٹ کے فنکشن کے اندر ہم نے ایک ایکسٹرا اپنی اور سروس رکھ دی ہے یہ سروس کس طرح سے رکھی ہے کہ یہ سروس ایج کی ویلیو کو چیک کرتی ہے اگر ایج کے اندر ایف ایف ایگز پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ service number F F hex call کی گئی ہے اور ایف ایف ایگز کی سروس سمپلی کیا کرتی ہے کہ ڈی آئی کے اندر value F zero zero F place کر رہی ہے اب ڈی آئی غور کریں یہ سوڈو ویریبل ڈی آئی نہیں ہے یہ اسٹیک کے اندر پڑا ہوا ڈی آئی ہے جس طرح ری اینٹرنٹ انٹرپٹ کے کیس میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو اس ڈی آئی کے اندر value F zero zero F place کر دے گی اس طرح سے ڈی آئی کی ویلو کالنگ پروگرام کے اندر F zero zero F return ہوگی اور اگر یہ کیس نہیں ہے یہ والی سروس نہیں ہے تو ایلس پارٹ کے اندر باقی کی جو آپ پروسیسنگ پرفارم کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں اب مین پروگرام کے اندر دیکھیں مین پروگرام کے اندر ہم نے یہی چیز چیک کی تھی اس کے اندر ہم نے انٹرپٹ کو انووک کرنے سے پہلے ایج کے اندر ایف ایف پلیس کیا تھا اگر ہمارا یہ پروگرام آلریڈی ریزیڈینٹ ہوتا تو اس کو ایج کے اندر ایف ایف ملتا اور ایف ایف ملنے کے اوپر یہ ڈی آئی کے اندر F zero zero F return کرتا اور ایف زیرو زیرو ایف ملنے کے کیس میں ہم پروگرام کو ریزیڈنٹ نہیں کریں گے اور پروگرام کو ایگزٹ کر جائیں گے اور اگر یہ پروگرام ریزیڈنٹ نہیں ہے تو ایف ایف سروس اس کی ایگزٹ نہیں کرتی وہ ایز اٹ از ریٹرن کر جائے گی اور ڈی آئی میں کوئی ویلو ریٹرن نہیں ہوگی اگر ڈی آئی میں ہماری وانٹیڈ ویلو نہیں ریٹرن ہوتی اس صورت کے اندر اس پروگرام کو ریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا آج کے پروگرام کے اندر ہم نے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے بارے میں اور کچھ ڈسکشن کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے باقی دوسرے in service register interrupt request register کیسے ایکسس کیے جا سکتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹی ایس آر پروگرامس کہ ہم ملٹیپل کاپیز کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ میموری میں ریزیڈنٹ نہ ہو اگلے لیکچر کو ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ